اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے اذا السماء وشقت جب آسمان پھٹ پڑے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گا اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مان لے گی اور اس پر لازم ہے کہ یہی کرے اس وقت انسان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا یا الانسان كادح ربك كدحا اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا بِيَمِينِهِ پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف يحاسب حسابا يسيرا اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا وَأَمَّا من اوتی کتابه وراء ظهره لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا نف مسرورا پہلے وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بہت خوش رہتا تھا اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا بلا ان ربه كان به بصيرا بھلا کیوں نہیں اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا فلا اقسم بالشفق اب میں قسم کھاتا ہوں شفق کی واللیل وما وسق اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لے والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب وہ بھر کر پورا ہو جائے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقُ کہ تم سب ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھتے جاؤ گے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ بلکہ یہ کافر لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے فبشرہم بعذاب علیم اب تم انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ایسا سوا ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا